وہ تین لڑکے تھے معتصم المرتضیٰ حسین اور مومن ان کے دو فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جو دعوت کے شروع میں موجود رہے پھر اٹھ کر چلے گئے مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے موتسم ان میں ذرا لمبا تھا حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا وہ فلرٹی نظر باز سے لڑکا کچھ بھی تھا مگر مومن نہ تھا البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنس ان کے سامنے بیکار لگے البتہ جہان کی بات اور تھی اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی اگلے ہفتے حسین کی برتھ ڈے ہے حسین موبائل پر فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے جی جی سوچ کر بولی اور گفٹ بھی کو خیال آیا ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے ایک سو تیس لیراز کی ہے موتسم نے چائے کا آخری گھوٹ پی کر کپ رکھا یعنی کہ پاکستانی روپوں میں حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تھا کہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکیں سات ہزار ایک سو پچاس پاکستانی روپے متسم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا اس نے حیرت و بے یقینی سے محتسم کو دیکھا تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں وہ چھپ کر مسکرا دیا اور موتسم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے کر آئے مومن کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد موتسم سے آنکھ بچا کر کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا قدرے رخ موڑ کر موتسم کی طرف متوجہ ہوئی تو میتھس کے اسٹوڈنٹ جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے بتیس لیرا اور پچاس کروش اوکے ہاں، نے یعنی گہری سانس لی اور پرس کھولا ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا مگر محتسم ان سے رقم لینے پہ متذبذب تھا مگر یہ ایک انگہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے متسم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا نہیں آپ لوگ جائیں ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا تم نے انکار کیوں کیا پاگل عورت تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے ان کی دعوت قبول کر لی یہی بہت ہے اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹ بھی نکل جائیں دماغ ٹھیک ہے مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح پچھلے پیچھے ہمارے اصلی والے بھائیوں کو پتا چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو وہ موبائل کے ساتھ نتی فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی زہر ملا کے دوں گی تمہیں ڈی جے بناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کے لے آئی تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی وہ وہی صوفے میں لمبی بیٹھی اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی ڈی جے کامن روم میں منعقدہ اس آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی اس کی تیاری مکمل تھی لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ رہی تھی کہ دروازہ بجا دھیمی سی دست تک اور پھر خاموشی اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور نوب گھما کر دروازہ کھولا باہر بالکنی میں روشنی تھی جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بالکنی تاریخ ہو گئی غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا کون اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سیم دیکھا ہر سو خاموشی تھی بالکنی ویران تھی وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا وہ چند ثانیے کھڑی رہی پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ او نہیں اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کراہ نکلی چوکٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابے کو بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا وہ جھکی دونوں چیزیں اٹھائی اور جارحانہ لفافے کا منہ پھاڑا اندر رکھا چوکور سفید کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا happy valentine day from your valentine اس نے لب بھیج کر تنفر سے وہ تحریر پڑی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بکھلائی ہوئی آواز سنی اس نے چوک کر پیچھے دیکھا گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکل تھے کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے یہ کیا ہے وہ ہکا بکا کھڑا تھا آئی ایم سوری متسم وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی محتسم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں تم برا مت اور ان کو میں ڈال دینا وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے دوسرے میں کادل پکڑے ذرا رکھائی سے بولی موتسم نے کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی درست کر کے چہرے کے سامنے کیا حیرت کو کوفت ہونے لگی میں کہہ رہی ہوں نا سوری وہ جو قدرے سکیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چوک کر اسے دیکھنے لگا نہیں اٹس اوکے مگر یہ کیا تمہیں کوئی سبانجی میں تنگ کر رہا ہے وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا یہ بات نہیں ہے یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہے لمبی کہانیاں جانے دو اس کو کوڑے میں پھینک دینا گڈ نائٹ وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازے کا کباڑ بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا یہ گیلا کیوں ہے تم روئی ہو کچھ تھا اس کی آواز میں کہ دروازہ بند کرتی حیا ٹھٹک کر رکی پھر پٹ نیم کیا اور باہر بالکنی میں قدم رکھا میں کیوں رہوں گی وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی محتسم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا پھر یہ گیلا کیوں ہے شاید پھولوں پہ پانی تھا حیا نے میکان کے انداز میں نفی میں گردن ہلائی نہیں یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا معتصم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس اندر وہ کھینچی لیمو لائم وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمو کا رس لگایا ہے پھر اس نے ذرا چوک کر حیا کو دیکھا تمہارے پاس ماچس ہے وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی معتصم قدرے پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا اپنے اپنی اور اور ڈی جے میز کی کرسیاں کر سامنے سامنے رکھی رکھی آمنے پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی موتسم دھیرے سے ہنسا بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے فلسطین میں بہت آگے شاید تم نہ سمجھ سکو چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا محتسب نے لائٹر کا پہیا انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا زرد سا شعلہ جل اٹھا احتیاط سے وہ بے اختیار کہہ اٹھی محتسب نے جواب نہیں دیا وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے تین حروف اے آر پی وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے وہ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا آرپ ایرپ کیسا لفظ ہے یہ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا شاید کوئی نام کیا عرب کوئی ترکی نام ہے معلوم نہیں حیا نشانے نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اس نے ایک نظر محتسم کو دیکھا پھر نرم سا مسکرائی تم کر چکے ہو وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پہ رکھا وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو مجھے اب چلنا چاہیے ہوں تھینک یو معتصم معتصم نے سی سر کو دی اور باہر نکل گیا دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا ہیا چند نمے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی پھر بے اختیار کسی میکان کے عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ وہ تین حروف اتارے اے آر پی دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا ذرا سے درست درست سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا ایک دو پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ تین الفاظ دیکھ رہی تھی اے آر پی اس نے اوپر بنے کیبنٹ کے دروازہ کھولا چند ڈبے الٹ پلٹ کے نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبا نہیں تھا وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھاکا وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آ رہا تھا اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹ کاٹ رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے بریانی کی مقدار زیادہ ہے چار چمچ مرچ کے ڈال دیتی ہوں شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے ٹھیک وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی ہاں ٹھیک ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑی ہیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کے دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی بالوں کا ڈھیلا سا جھوڑا اس کے پیچھے گردن پہ جھول رہا تھا سادہ شلوار قمیص پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سے سب سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کی آستینیں نے اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹے جھوڑے سے نکل کر چہرے کی طرف لٹک رہی تھی گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھی صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی اب سر شام ہی وہ دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی ایک بیڈ روم لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے اندر لاؤنج میں انجم کے حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی ڈی جے یہ جاوید جی کیا ہے اس نے قدرے اُلٹ کر پوچھا ان کا مطلب ہے جاوید جی ان کے ہسبینڈ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی آہٹ پہ پلٹی اور مسکرائی بس دم دے رہی ہوں بہت خراب ہو تم دونوں مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا وہ جاوید جاوید بھائی آ گئے وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پہ پہنچی تھی بس آنے والے ہیں لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو نہیں میں کر لوں گی تھوڑا سا رہ گیا ہے ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے جتاتی نظروں سے اسے گھورا آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈیجے کے ہاتھ سے لے لی حال خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلا ہوا سمیٹنے لگی تھی وہ میلے برتن اب سنگھ میں جمع کر رہی تھی وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی ڈی جے جیٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی بنانے لگی کو کٹنگ بورڈ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کے دبائی دو سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ بہ گیا جہاں کاجل سے لکھے تین مٹے مٹے سے حروف تھے اے آر پی وہ دو تین روز سے اسی اے آر پی کے متعلق سوچے جا رہی تھی اب بھی کچھ سوچ کر کے اس نے گردن اٹھائی انجم باجی دہی کو کاٹے سے پھیٹتی انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا آپ نے کسی عرب کے متعلق کے لیے ہجے کر کے بتایا او ناٹ اگین آیا حالے جو سینگ کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسفنج تھا جسے وہ پلیٹ میں مل رہی تھی تم پھر وہی موضوع لے کے بیٹھ گئی اس کے انداز میں خفگی برا احتجاج تھا مگر حالے اب کیا وہ الجھی تھی یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کیا تھا پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے اے آر پی عبد الرحمن پاشا اور کون میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ استنبول ہے یہاں قانون کا راج ہے مافیا کا نہیں اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی حالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی اے آر پی عبد الرحمن پاشا او یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا اوکے اوکے وہ بظاہر سر جکائے ٹماٹر کاٹنے لگی مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گھٹ میں ہو رہے تھے حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے اسے یہ یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور سبان جی میں پڑھاتے بھی تھے بے حد ملنسار سادہ اور خوش اخلاق جیسے دیسی مرد تھے پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی تنہائیاں دھوپ کنارے آنگن ٹیڑا الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی ڈی وی ڈیز قطار میں سجی تھی ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا جی, جی۔ اسے بہت ہنسی آئی باقی تینوں کچن میں تھی جب ہایا پانی رکھنے میز پہ آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا وہ کسی کتاب کی گردانی کر رہے تھے جاوید جاوید بھائی وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا ایک بات پوچھنی تھی آپ سے جی جی پوچھیے وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے عبد الرحمن پاشا نام کا آپ اسے جانتے ہیں وہ محتاج سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی کون پاشا وہ بیوکدا والا اور حیا کو لگا اسے جواب ملنے والے ہیں جی جی وہی وہ خاصا مشہور ہے ہاں سنا تو میں نے بھی ہے اس کا کافی ہولڈ ہے وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے کیا وہ مافیا کا بندہ ہے اسلحہ اسمگل کرتا ہے ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی وہ کھسیاہٹ سے مسکرائے یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے دفتن کچن سے انجم بازی کی چیخ بلند ہوئی وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی کیا ہوا انجم باجی سرخ بھبو کا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی ان کے ہاتھ میں خالی چمچا تھا مرچے اتنی مرچے آیا نہیں یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہے تو میں نے صرف چار چمچے چار چمچے ان کی آنکھیں پھیل گئی یہ ترکی کی نہیں خالص ممبئی کی مرچیں ہیں میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں او نہیں اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا جبکہ ڈی جے ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا اس صبح بھی سنہری سی دھوپ اسکوائر چل رہی تھی جب ڈی جے نے پوچھا یہ نام کتنے مزے کا ہے اس کا مطلب کیا ہوا بھلا میں شہر کی میئر ہوں جو مجھے پتا ہوگا نہیں وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ و عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کے سارے شہر میں بڑھ جاتی تھی تمہیں عربی آتی ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں عربی میں تو تقسیم نام کا کوئی لفظ نہیں ہے اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں وہ ایک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا اوہ تقسیم یعنی تقسیم اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو تو تقسیم تقسیم یا تقسیم بن جاتا ہے تقسیم واؤ وہ دونوں اس بات پہ خوب ہنستی ہوئی آگے بڑھنے لگی وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھی استقلال جدیسی تقسیم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی وہ گلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی عمارتوں سے گھری تھی گلی بے حد لمبی تھی وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا تھا بہت سے سامنے جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا گلی کے درمیان ایک پٹری بنی تھی جس پہ ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا تھا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا تھا اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی گھنٹہ تو چاہیے تھا وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے بازار night clubs restaurant coffee shops designer wear غرض ہر برانڈ کی دکانیں وہاں موجود تھیں چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف شاپنگ میں ہی ڈھائی گھنٹے گزر گئے اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھی سو تھک کر واپس ہو لی تم نے دیکھا استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال ضرور ہے بڑے نیک ہیں بھائی ترک وہ قدرے تنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی استقلال اسٹریٹ آنے کا مقصد جہان سے ملنا تھا اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لے وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھی وہاں ہوا تیز تھی اور ہیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے وہ بار بار کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی تب ہی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورینٹ کے دروازے تک آئی اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا وہ اب اختیار ایک طرف ہوئی وہ جہان تھا وہ اسے پہچان گئی تھی مگر وہ اکیلا نہیں تھا وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے نکل کر گزر گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہ گئی ہایا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے دھیان اس سے دور جا رہا تھا اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی کوٹ اسکرٹ میں ملبوس اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی جہان نے اسے نہیں دیکھا اسے یقین تھا وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے ان کی رفتار سے ملنے کی صحیح میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی بمشکل وہ ان کے عین اکب میں پہنچ پائی لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی جہان بھی خاصا جھنجلائے ہوا جواباً بحث کر رہا تھا وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان وہ فیصلہ نہ کر پائی شاید ترک نہیں تھی وہ بہت لمبے لمبے فکرے بول رہے تھے اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی ترک میں فکرے چھوٹے ہوتے تھے بس فیل استعمال کیا اور اس کے آگے پیچھے سابق لگا لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فکروں کے برابر ہوتا تھا جہان جہان وہ شور اور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار کہ وہ سن سکے اس کی تیسری پکار پہ وہ وہ رکا لڑکی بھی ساتھ ساتھ ہی رکی دونوں ایک پلٹے جہان اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے کیا مسئلہ ہے اس نے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں آئی برو اٹھائے اس کے چہرے پہ اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کے مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا میں ہیا ہاں وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا ہاں تو پھر وہ بھوے سکیڑے بولا لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندیدگی سے ہیا کو دیکھ رہی تھی پھر حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا وہ ششدر سی جہان کو دیکھ رہی تھی کوئی کام ہے وہ بہ مشکل ضبط کر کے بولا ہیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو جاؤ وہ شاہ نے جھٹک کر پلٹا لڑکی بھی ایک اچھٹی نگاہ اس پر ڈال کر مڑ گئی استقلال اسٹریٹ پہ لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا جہان سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی بہت سے سروں کی پشت کے درمیان اور ان دونوں کو جاتے دیکھتی رہی اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے وہ دو نقطے بنتے جا رہے تھے مدھم دور بہت دور حیا حیا ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہی تھی وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسے سمت دیکھ رہی تھی وہ بہت دور جا چکے تھے ساکت پتلوں میں اب درد ہونے لگا تھا بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گری اور جھک کر اٹھی تو منظر بھیگ چکا تھا اس نے پھر سے پلکیں جھپکائی تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا مگر لمحے کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے وہ اپنا منظر کھو چکی تھی آنسو ٹپ ٹپ اس کی تھوڑی سے نیچے گردن پہ لڑکتے گئے حیا کدھر رہ گئی تھی تم ڈی جی نے نڈھال سے آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے وہ اسی سم دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈکن کھولا دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی ٹرے پہ بھوری خستہ گرما گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی وہ سفید ڈھیلی سے آدھی بازو والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی بالوں کا ڈھیلا سا جھوڑا گردن میں پڑا تھا الجھی الجھی سے لٹے گالوں کو چھو رہی تھی ٹی شرٹ کے اوپر پہنے اپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھیٹ رہا تھا ڈیجیے وہ دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئی بنٹیز جالیز اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی ہر رنگ کے بینز کینڈیز اور سرخ جالی کا ڈھیر لگ چکا تھا آج حسین کی سالگرہ تھی روایتی طریقے سے کیک بنانے کے بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی ایک فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا وہ پچھلے چار گھنٹے سے لگی تھی اور اب بلاخر اس کی کی جنجر بریڈ کے ٹکڑے بیک چکے تھے چار دیواروں کے لیے اور دو مخروتی چھت کے لیے آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں اس نے کہا تو متسم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا ڈی اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی حیاء اور معتصم نے احتیاط سے دو دیواریں متصل کھڑی کی اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سرپ لیپ دیا پھر بہت آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے دیوار سیدھی کھڑی رہی سرپ نے ان کو چپکا دیا تھا زبردست وہ پرجوش ہو گئی اس کا گھر بن رہا تھا یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کر لے گیا وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے خیر کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی وہ بار بار ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹاتی پوروں پہ لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پہ لگے مگر پروا کسے تھی چار دیواری بن گئی تھی اب انہوں نے دو مستطیل ٹکڑوں کے اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سیرپ لگایا کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے چھت برقرار رہی صرف سوکھنے لگا چھت مزید مضبوط ہو گئی تھی حیا تم گریٹ ہو وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ محتسم بے اختیار ستائش سے بولا مجھے پتا ہے وہ دھیرے سے ہنسی وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز بنٹیز اور جیلیز سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگی وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھی ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چکور چوکھٹیں بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں ہایا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی اس نے سفید سوکھے کے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے بھورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی ہیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی گھر برقرار رہا وہ اس کے ساڑھے چار گھنٹوں کی محنت کا سمر تھا کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نسخ سے تیار نہ ہو حیرت انگیز بات تھی مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا اس سے اپنے رف ہولیے ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریٹ ہاؤس پہ تھی وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے پھول بنے تھے درمیانی میز پہ گفٹ اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا بارہ ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ آ چکے تھے وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی سرپرائز ہائے نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پہ کڑی تھی دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور ہایا کو پتا تھا وہ ہینزل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا واو بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی ہایا تم نے میرے لیے اتنا کیا حسین بے حد متاثر ہوا تھا اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے وہ دروازے میں کھڑی تھی دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی آؤ ہایا اسے میز پہ لے آؤ محتسم بڑی میز پہ گفٹس کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا ہٹا کر جگہ بنانے لگا سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا دروازے کے نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تب ہی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑی ہو گئی او نو بہت سی دل دوست بلند ہوئی اور ان میں سب سے دل خراش اس کی اپنی چیخ تھی الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی ہلکی سی ٹھٹ کی آواز کی ساتھ جنجا بریڈ ہاؤس زمین پہ جا گرا ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی بنٹیز جالیس ادھر ادھر بکھر گئی فرش پہ بریڈ چاکلیٹ کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم عالم میں میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھی کتنے ہی پل وہ شوق کے اس ملبے کو دیکھے گئی پھر اس کے پار نظر آتے جوگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی شوق سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہہ نہیں پا رہا تھا وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھیج گئے اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگی وہ ایک دم جھکی بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کے گردن پہ لگا تو وہ بھی اختیار دو قدم پیچھے ہٹا ٹکڑا اس کے شرٹ پہ سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گیا اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا خیا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا وہ سرخ آنکھوں سے لگ بھیچے جہان کو دیکھ رہی تھی اس نے لگ اتنی سختی سے بھیچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی اور کن پٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی حیا اٹس اوکے حسین پریشانی سے آگے بڑھا ڈی جے اور موتسم اس کے ساتھ تھے حیا میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم شٹ اپ جس شٹ اپ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہی رک گیا چلے جاؤ تم یہاں سے کہیں بھی چلے جاؤ مگر میری زندگی سے نکل جاؤ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے نکل جاؤ اس کمرے سے اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا بارہ ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا سکتا تھا سوائے ڈی جے کے مگر وہ تمام متاثر کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے حیا جی ہاں، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا میرا نام بھی مت لو اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی ایپرن ایک طرف اتارا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل گیا اٹھا تھا وہ تیزی سے چکر دار سیڑھیاں اترنے لگی آنسو اس کے چہرے پہ بہ رہے تھے آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پر تیز تیز چلنے لگی باہر تیز سرد ہوا تھی ہلکا ہلکا سا کہر ہر سو چھایا تھا وہ سینے میں بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی پہاڑی کے ڈھلان اتر کر سامنے سبان جی کی مصنوعی جھیل تھی جھیل اب خاصی پگل چکی تھی پھر بھی فاصلے فاصلے پہ بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے وہ جھیل کے کنارے رک گئی تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی ڈھیلا جوڑا آدھا کھل کر کمر پہ گر گیا تھا وہ تھکی ماندھی سی پہ بیٹھ گئی اور سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے وہ خود ازیتی کی انتہا تھی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا گویا چاندی کا ایک بڑا سا ورک سیاہ پانی پہ تیر رہا ہو دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی کئی لمحے ریت کی طرف پھسل کر جھیل کی چاندنی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لپ کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا سوری حیا میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بیہیو کیا مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی آئی ایم ریئلی سوری میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو میں نے تمہارا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا میں اپنی دانش میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا یا شاید ان کے تعلق کی وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی مگر میں مداوع کروں گا مداوع اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے ہاں میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ بنا کر لا کے دوں گا اور اس کا دل چاہا وہ وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے سے رو دے مائی جہان سکندر ایک اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈالے میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آبشار کی طرح کمر پہ سیدھے گرتے گئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پہ چارنے لگی جہاں جی لب کاٹتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤ لمبے کیے کمبل میں لیٹی دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی ساتھ والی بنک پہ تالی منہ پہ تکیہ رکھے سو رہی تھی چیری اسٹڈی روم میں تھی ختیجہ نیچے اپنے بنک کی کرسی پہ بیٹھے میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی حسین کا birthday gingerbread house ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ریئیکشن سے خراب ہوا ہے تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کا قصور نہیں تھا اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اس ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے اسے ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے اس کے ساتھ تصویریں کھچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے چیزیں وقتی ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں رویے دائمی ہوتے ہیں صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہیں جمائی ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی تمہارے جانے کے بعد سب اتنا شرمندہ اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا ہے دفتن حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی حیا نے لب بھیچے اسکرین کو دیکھے وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا رہا تھا چانے کے چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر پائی کیا ہے اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا ابھی تک خفا ہو وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کے رہ گئی حلق میں آنسوں کا گولہ ساٹکنے لگا خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے نہیں دیا اتنے لمبے مکالمے میں مت بولو مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا فوراً باہر آؤ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تم کہاں ہو آنسو غائب ہو گئے تمہارے ڈورم کے باہر بالکنی میں کھڑا ہوں میرے اللہ تم اب تک یہی ہو وہ فون پھینک کر اٹھی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کے نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے میں بازو لپیٹے کھڑا تھا اسے دیکھ کر مسکرایا اف جہان حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ لیا تھا آنکھیں ہنوز متورم تھیں کب سے کھڑے ہو ادھر وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی جب سے تم نے یہ بتایا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں چائے تو نہیں پلاؤ گی وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بلا کر ہنس دی آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں تمہاری ترکی کی سوغات ہے ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں کتنا فرق ہے نا ہم میں وہ شاید یوں ہی بولا تھا مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا ہاں بہت فرق ہے ہم میں اس نے تسلیم کر لیا تھا اس نے ہار مان لی تھی اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود اف یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بنا وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی ایپل ٹی تو ختم ہے اب سادہ چائے پیو اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا دودھ نکالو میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں وہ آگے بڑھا دیکھی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا وہ ایسے ہی تھا فوراً سے کام کر دینے والا اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے کام کے محنت مشقت کے عادی وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنگ میں ڈال رہا تھا رہنے تو جہان میں کر لوں گی ڈی جے حواز باختہ سے چلاتے ہوئی کچن میں داخل ہوئی تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر اوہ السلام علیکم جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی وعلیکم السلام جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا تمہارا فون وہ حیاء کا موبائل تھما کر واپس مڑ گئی حیاء نے موبائل پہ دیکھا پانچ مسڈ کال ترکی کا کوئی غیر شناسہ نمبر اسی وقت اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا اس نے اسکرین کو دیکھا وہی ترکی کا نمبر اس نے کال وصول کر لی ہیلو جب وہ بولی تو اس کے آواز میں تذبذب تھا حیا سلیمان بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی وہ شستہ اردو میں کہہ رہا تھا اس کی آواز میں ممبئی کی باسیوں کا تیکھا پن اور لہجہ بہت ٹھنڈا تھا حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا اس نے پل کے اٹھا کر جہان کو دیکھا وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا رانگ نمبر اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا مگر وہ آگے بڑھا بڑھ کر اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا کون وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سکتی تھی کون اس نے دہرایا شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا جہاں لب بھیچے چند لمحے انتظار کرتا رہا پھر اس نے فون کان سے ہٹا دیا بند کر دیا ہے اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا کون تھا تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتایا گا شاید رانگ نمبر تھا وہ اب سمجھ چکی تھی تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا پھر جیسے وہ چوکا وہ پھول پتہ نہیں کون ہے اس نے شانے اچکا دی جانے دو ہراسمنٹ ایک جرم ہے ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں وہ کچھ سوچ کر بولا کسی مسئلے کا حل جہان سکندر کے پاس نہ ہو یہ ممکن تھا بھلا جانے دو میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی خود ہی تک رک جائے گا گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی چولہا کیوں بند کر دیا ابھی پکنے دیتی میں زیادہ کڑی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چوکا میں نے نہیں بند کیا یہ آٹومیٹک ہے ہر پندرہ منٹ بعد دس منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں سو دس منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا یہ اچھا کام ہے اسے جیسے کوفت ہوئی پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا برتن دھل گئے ہیں ہمارے اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یہ ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہے جو تم حل کر لو اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس اس بیکار کے کوئی تو حل ہوگا کا بھی وہ لب دبائے کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو خیروں میں کچھ کرتا ہوں وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا جہان رہنے دو میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ ڈیش بورڈ پہ پڑا ہوگا تب تک میں اسے دیکھتا ہوں وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو وہ جہان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی بھی سنے اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تس میں کھولتا جہان یاد آیا اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی جہان جی کی جی، چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کے سیڑھیوں کے آخری زینت کے سامنے ہی کھڑی تھی اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے جبکہ جہان اور سبین پھپھو اس کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا چند منٹ وہ خاموشی سے کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پہ بیٹھا پائپ کے دہانے پہ کس سے کچھ کھول رہا تھا ٹول باکس اس کے پاؤں کے پاس رکھے تھے فرش پہ کھلا ٹول باکس اس کے پاؤں کے ساتھ فرش پہ کھلا پڑا تھا چند آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحان انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا یہ چوتھا چولہا جو وہ کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے اب یہ خود سے نہیں بجھے گا اس نے کہنے کے ساتھ ہی امنی مظاہرے کے طور پر چوتھے چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی کیتلی اس پر رکھ دی یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا دھیان سکندر یہ غیر قانونی ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سواندھی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے مگر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں نا ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے اسٹوڈنٹ وہ بھی کرتے ہیں اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو بھی رکھنا غیر قانونی ہے وہ بھی رکھتے ہیں نا سو تم بھی اپنی مرضی کرو وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا تم سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات سباندی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ نہ چلا رہا ہوتا ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں مادام وہ جب بھی اپنی کم آمدن کا یا کام کا ذکر کرتا اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی ایک احساس کم تری یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا خیر حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھائے ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر رکھی تھی اب وہ چھلنی رکھ کر چائے انڈیلنے لگی اس پہ کریں ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا ذرا سی چائے چھلنی کے دہانے سے پسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری مگر وہ بے حد حیرت و بے یقینی سے جھان کو دیکھے گئی اچھا اچھا نہیں کرتے غلطی سے کہہ دیا وہ جیسے شرمندہ ہو گیا نہیں نہیں میرا مطلب ہے ٹھیک ہے شیور مگر کہاں وہ جلدی سے بولی وہ بادہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے پھر اپنی جلوازی پہ خفت ہوئی استقلال میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسم پہ اتارتی ہے نا حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اسبات کے ساتھ تھام لی ہاں وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالکل بالمقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا ہفتے کی رات آٹھ بجے ٹھیک ٹھیک وہ گھوٹ بڑھتے ہوئے مسکرا دی جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکنی کی بتی خود سے جل اٹھی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی آئی ایم سوری میں آج اوور ریئیکٹ کر گئی جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا کچن کے سارے برتن دھلوا کر چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے دو کپ بنوا کر تم نے بلاخر مان ہی لیا بہت شکریہ اب میں سکون سے سو سکوں گا وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا وہ خفت سے ہنستی کہا نا سوری سوری مجھے بھی کرنی چاہیے مگر وہ میں ڈنر پہ کر دوں گا ادھار رہا ہفتے کی شام آٹھ بجے شارپ مجھے یاد رہے گا وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور ہایا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی بالکنی کی بتی بجھ گئی سارے میں تاریکی چھا گئی ڈی جے وہی کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بنگ کے زینے چڑھنے لگی تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے ڈی جے نے مصروف انداز میں تبصرہ کیا سو تو ہے اس نے بستر پہ لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا یہ وہی پپو کا بیٹا ہے نا ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی وہی شادی شدہ ہاں اس کے لبوں پہ ایک دبی دبی اچھا ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی حیا زیر لب وہی دن گنگنانے لگی بکو مت مجھے اسائنمنٹ بنانے دو کچھ دیر بعد ڈی جے نے جھنجھلا کر بولا مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگناتی جا رہی تھی وہ خوش تھی بہت خوش دروازہ کھلا تھا اس نے دھکیلا تو ایک نگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا سامنے لاؤنج میں اب تری پھیلی تھی چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا اس کی بیوی اس کی جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی وہ بھی اسی کی طرح تھی دراز قد گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کسی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے وہ چوک کر پلٹی پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا پیسوں کا انتظام ہوا وہ کپڑے سے ہاتھ پوچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا نہیں ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی تو اب کیا ہوگا ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں تم نے پاشا سے بات کی تھی تو کیا کہتا ہے وہ وہ بے قرار ہوئی نہیں دے گا جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا اوپر ایک کرش بھی نہیں کیوں اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس پورا محل تو کھڑا رکھا کر رکھا ہے بیوکدا میں پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا اور پھر مزید کس کھاتے میں دے میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم بھی نہیں لوٹائی ہاں تو وہ حارث کے علاج میں لگ گئے ہیں کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا وہ نہیں دے گا میں کیا کروں وہ بے حد مایوس تھا مجھے نہیں پتا ہاشم کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کو بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا ہاشم نے بیچارگی اور کرب سے سر جھٹکا ہاشم کچھ کرو ہمارے پاس دن بہت کم ہے ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں کرتا ہوں کچھ وہ جس شگستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ گیا اس کی سیاہ پیشانی پہ تفکر کی لکیروں کا جال بچھا تھا اور چال میں واضح مایوسی تھی وہ مسترب سے انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی پھر ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی جہاں اس کا بیٹا سو رہا تھا اور سر جھٹک کر واپس سنگھ کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے بیجے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کے پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا اس کے ہاتھ میں مسکارا برش اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں آنکھیں کھولے کھولی احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی گہرا کاجل سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر کے سیدھے بال آتے بال کانوں کے پیچھے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کے اوپری قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھی ٹخنوں سے ذرا سا جھلکتا پجامہ بھی سیاہ تھا کدھر کی تیاریاں ہیں ڈیجے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا ڈنر کی اس نے لپ گلاس کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے کس کے ساتھ جہان کے ساتھ بے ساختہ لبوں سے پھسلا لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے ویسے وہ شادی شدہ ہے اچھا وہ دو گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے کے تاروں پہ ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کر دیتا ہے سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو پھر سوچ لو وہ اب بھی شادی شدہ ہے بکو مت وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلس پہننے لگی نہ بتاؤ میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی ہائے نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سا سنہری کلچ اٹھایا وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی اب بھی کھولا تو اندر ایک طے کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اخصلاط کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابو ذہبی میں خریدا تھا اس نے موبائل پیسے اور سبانجی کا آئی ڈی کارڈ اندر رکھا کلچ چھوٹا تھا حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی باریک لمبی ہیل سے پتریلی سڑک پہ چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے گورسل کا اسٹاپ ذرا دور تھا اسے وہاں تک پیدل جانا تھا وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پہ چلتی جا رہی تھی شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے گیلے گھنگریالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے جس لمحے وہ گورسل اسٹاپ کے قریب پہنچے اسے گورسل دور سبان جی کے گیٹ سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی ہالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی اور اس پل بے بسی اور دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حال نور بہت یاد آئی تھی اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا میری گورسل چھوٹ گئی ہے مجھے پک کر لو میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا ہارن کی آواز پہ وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے این سامنے کھڑی تھی ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا مادام سلیمان تاکسیم اسکوائر جہان سکندر ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا گو کہ اس نے مفلر چہرے کی گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے کہاں یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی